السلام علیکم خواتین حضرات فائنینشیل اکاؤنٹنگ کا انتالیسواں لیکچر پچھلے لیکچر میں ہم بیٹا پرائیویٹ لمیٹڈ کی بیلنس شیٹ بنانے کی کوشش میں تھے ہم نے جو لسٹ آف بیلنسز دیے ہوئے تھے ان کو ڈیبٹ اور کریڈٹ میں تقسیم کر دیا تھا ہم نے یہ ایزمشن کی تھی کہ جی accumulated profit and loss account کا جو بیلنس ہے وہ پروفٹ ہی ہے لہٰذا وہ کریڈٹ فگر ہوگی جو بیلنسنگ فگر ہے ٹرائل بیلنس کے اندر وہ ریپرزینٹ کرتی ہے بینک بیلنس کو اور وہ ڈیبٹ فگر تھی لہذا ہم نے اس کو ڈیبٹ سائڈ پہ لکھ کے ٹرائل بیلنس کو بیلنس کر لیا تھا اور ہم شروع ہوئے تھے بیٹا پرائیویٹ لمیٹڈ کی بیلنس شیٹ پہ اور پہلا جو اس پہ آئٹم تھا وہ fixed assets at written down value کا تھا اور ہم یہ دیکھ رہے تھے کہ جی وہاں پہ جو فگر فگر آ آ رہی رہی ہے وہ فگر کیسے بنائی گئی کیونکہ جو لسٹ آف بیلنس تھے اس میں ہمیں land building furniture fixtures vehicles ان سب کی کاسٹ دی ہوئی تھی ایک طرف دوسری طرف ایکومولیٹڈ ڈپریسن تھی ہمارے پاس assets ایسٹس excluded لینڈ اور ہم سے یہ کہا گیا تھا کہ جی جو ڈپریسیبل ایسٹس ہیں ان پہ سال کی ڈپریسیشن دس فیصد جو ہے ریٹن ڈاؤن ویلو پہ وہ ہمیں چارج کرنا ہے اور اس کا ایفیکٹ جو ہے وہ acted profit and loss account میں بھی لے جانا ہے تو فکسڈ ایسٹس شیڈیول جو ہم نوٹس ٹو دی اکاؤنٹس میں as an explanation of the that fair in the balance sheet اس کے بارے میں ہم بات کر رہے تھے کہ جی وہ جو شیڈیول ہے فکسڈ ایسٹس کا وہ کیسے بنایا جاتا ہے اس کا فارمیٹ کیا ہوتا ہے تو آئیے وہی سے بات جو ہے وہ پھر آج شروع کرتے ہیں فکسڈ ایسٹ شیڈیول آپ کے سامنے ہے اس وقت اس پہ جیسے میں نے پچھلی دفعہ بھی ارض کیا تھا کہ جی کالمس پرٹیکولرز ہیں کہ کیا کیا ایسٹس ہیں کاسٹ کی پہلے بات ہوتی ہے کہ سال کے شروع میں ان ایسٹس کی کاسٹ کیا تھی سال کے دوران نیکسٹ جو کالم ہے اس کے اندر سال کے دوران جو ایڈیشنس ہوئے یا ڈیلیشنس ڈسپوزلس یعنی بیچے گئے ایسٹ اسکریپ کر دیے گئے ناقابل استعمال ان کو ٹھہرا دیا گیا اور وہ فکسڈ ایسٹس کی لسٹ میں سے نکال دیے گئے اس کا ذکر آتا ہے چونکہ اس سوال میں کوئی ایڈیشن یا ڈلیشن نہیں تھا لہذا اس کالم میں کوئی فگر جو ہے وہ نہیں آ رہا اور سال کے آخر جو کاسٹ سال کے شروع میں تھی وہی کاسٹ کیونکہ کوئی ایسٹس میں تبدیلی نہیں آئی نہ ان میں اضافہ ہوا نہ ان میں کمی ہوئی لہذا کا توں کاسٹ جو پہلی جولائی کو تھی وہ وہی کاسٹ تیس جون کو بھی ہے اس سے اگلا کالم جو ہے وہ ریٹ ہے ریٹ ہے ڈپریسن کا کہ ہر ایسٹ پہ کیونکہ rate of depreciation life of the asset asset کا نیچر وغیرہ ان تمام چیزوں پہ منحصر ہوتا ہے اور پھر کئی دفعہ یہ بھی ہے کہ جی اگر ٹیکس اتارٹیز نے جیسا کہ پاکستان میں بھی ہے کہ ٹیکس اتارٹیز نے اگر ریٹس آف ڈپریسیشن جو ہے وہ مقرر کیے ہوئے تو بہت سب بہت سے لوگ وہی rates of depreciation accounting purposes کے لیے بھی استعمال کرتے ہیں بہرحال اس میں ریٹ آف ڈپریسیشن کی تفصیل دی جاتی ہے اس کے بعد جو کالمس ہیں تین کسٹ ہے وہ ایکوملیٹڈ ڈپریسن کے بارے میں ہے کہ پہلی جولائی تک پچھلے سال یا اس سال کے شروع میں پہلے دن کیا ٹوٹل ڈپریسن تھی ان تمام ایسٹس کی جو کہ ہمارے پاس اس تاریخ کو موجود تھے تو یہ تو اوپننگ بیلنس ہو گیا اس کے بعد جو کالم ہے وہ فار دی ایئر ڈپریسن ہے کہ سال کے دوران جو ہے یا سال کے لیے جو اس سال کے لیے رواں سال کے لیے جو ڈپریسن ہے وہ ڈپریسیشن کی کیلکولیشن کر کے ہمیں جو ہے اس کالم میں لکھنا پڑتی ہے اس سوال کے حوالے سے وہ ڈپریسن سال کی جو ہے وہ ہم نے کیلکولیٹ کی ہے لینڈ پہ جیسے آپ کو پتا ہے زمین پہ کوئی ڈپریسن نہیں ہوتی لہذا اس کی ڈپریسیشن زیرو ہی رہے گی بلڈنگ پہ ڈپریسن کا ریٹ دس فیصد ہے سوال کے جو اضافی انفارمیشن تھی اس میں ہم سے یہ بتا ہمیں یہ بتایا گیا تھا کہ ڈپریسن ریٹن ڈاؤن ویلو پہ کیلکولیٹ ہونی ہے اب بلڈنگ کا ریٹن ڈاؤن ویلو پہلی جولائی دو ہزار ایک کو جو تھا وہ کیا تھا پہلے تو ہمیں یہ ڈیٹرمن کرنا ہے کاسٹ اس کی تھی بلڈنگ کی تین لاکھ پندرہ ہزار اور پہلی جولائی تک جو ڈپریسن ہم پچھلے سالوں میں اس پہ چارج کر چکے تھے وہ چھتالیس ہزار اور پچاس روپے تھی تو تین لاکھ پندرہ ہزار میں سے جب چھتالیس ہزار پچاس روپے نکالیں گے تو ہمارے پاس جو فگر آئے گی وہ ریٹرن ڈاؤن ویلیو ہے پہلی جولائی کو دو لاکھ اڑسٹھ ہزار نو سو پچاس روپے اس پہ دس فیصد جس وقت ہم اپلائی کریں گے تو چھبیس ہزار آٹھ سو پچانوے روپے ہمارے پاس ڈپریسن آتا ہے جو کہ روا سال کا ہے اور یہ ڈپریسن ہم اس کالم میں بھی لکھیں گے جہاں پہ accumulated depreciation for the year کا جو کالم ہے اور یہ اماؤنٹ جو ہے یہ acted profit and loss account میں سے بھی ہمیں منہا یا مائنس کرنا پڑے گا فرنیچر اسی طریقے سے کہ جی سال کے شروع میں چونتیس ہزار پانچ سو روپے اس کی کاسٹ تھی سال کے شروع میں اس کی ڈپریسن پچھلے سالوں کی وہ گیارہ ہزار دو سو پچاس تھی ریٹن ڈاؤن ویلیو پہلی جولائی کو تیئیس ہزار دو سو پچاس روپے تھا دس فیصد ڈپریسن کا ریٹ ہے دو ہزار تین سو پچیس روپے سال کی ڈپریسن جو کہ اس کالم میں لکھی جائے گی ویکلس وہی اصول اور وہی بات کیلکولیشن آپ کر سکتے ہیں تو یہ فکسڈ ایسٹ اب جو آخری کالم ہے اس second set of three columns کا اس کے اندر at the end of the year جو پہلی جولائی کو تھی جو روا سال کی ڈپریسن دونوں کو جمع کر کے آپ تیس جون کو جو ٹوٹل ڈپریسن آج تک چارج ہوئی ہے ان ایسٹس پہ وہ آپ ٹوٹل لکھ لیتے ہیں اور اس کو جب آپ مائنس کریں گے کاسٹ کے ٹوٹل میں سے جو کہ آپ کے پہلا سیٹ ہے تین کالمس کا جو کاسٹ کا جہاں پہ ہم نے جس کے اوپر لکھا ہوا ہے اس کا جو آخری column cost as a thirtieth June two two وہ جس وقت اس میں سے ہم مائنس کریں گے acted depreciation as at thirty June zero zero two تو ہمارے پاس ریٹن ڈاؤن ویلو آ جائے گا تمام ایسٹس کا as on the last day of the current financial year اور وہ سب سے آخری کالم ہے جو کہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس طریقے سے جب ہم اس لاسٹ کالم کا ٹوٹل کرتے ہیں ایڈ کرتے ہیں اس سارے ریٹن ڈاؤن ویلو کو تو وہ فگر آتی ہے چار لاکھ بانوے ہزار تین سو اور تیس روپے کی جو کہ ہم بیلنس شیٹ پہ لے جا کے شو کر رہے ہیں as fixed asset at written down value اور ساتھ نوٹ دے رہے ہیں کہ جی فلا نوٹ کے اندر notes to the account note کا مطلب یہ ہے کہ نوٹس ٹو دی اکاؤنٹ کے اندر اس کی ایکسپلینیشن موجود ہے کہ یہ فگر کیسے ارائیو ہوئی اور وہ نوٹ ٹو دی اکاؤنٹ جو ہے وہ یہ فکسڈ ایسٹ شیڈیول جو ابھی ہم دیکھ رہے تھے وہ ہے اور چار لاکھ بانوے ہزار تین سو تیس روپئے کی فگر جو ہے وہ اس پہ موجود ہے اس کے بعد جو ہمارے ٹرائل بیلنس میں باقی ایسٹس ہیں کرنٹ ایسٹس ہیں ڈیٹرز ہیں اسٹاک ہے بینک بیلنس ہے ان ٹریڈ یہ تینوں فگرز لکھی جائیں گی ان تینوں کو ٹوٹل کیا جائے گا کہ جی وہ ٹوٹل جو ہے وہ ٹوٹل کرنٹ ایسٹس ہے اس میں سے جس وقت کرنٹ لائبلٹیز نکالیں گے تو ہمارے پاس جو فگر آئے گی وہ ورکنگ کیپٹل کی فگر آئے گی اور یہ میں پہلے آپ کو ایک لیکچر میں کہہ چکا ہوں کہ ورکنگ کیپٹل کی اہمیت کیا ہے اور یہ کیا چیز ریفلیکٹ کرتی ہے so current assets total current assets minus total current liabilities اور کرنٹ لائبلٹیز میں کیا شامل ہے کریڈیٹر شامل ہے جو ڈویڈنڈ ہے وہ شامل ہے اور ان دونوں کا ٹوٹل بیالیس ہزار تین سو اور ساٹھ روپے جب آپ مائنس کریں گے کرنٹ ایسٹس کے ٹوٹل میں سے جو کہ hundred and six thousand one hundred and forty nine ہے تو آپ کے پاس ورکنگ کیپٹل کی فگر آتی ہے تریسٹھ ہزار سات سو انانوے روپے سیون ایٹی نائن یہ ورکنگ کیپٹل ایک ہیلدی ورکنگ کیپٹل ہے اور یہ شو کرتا ہے کہ کمپنی کے پاس اتنے کرنٹ ایسٹس موجود ہیں کہ اگر کل تمام کریڈیٹرز اپنا پیسہ مانگنا چاہیں تو کمپنی کے پاس پیسے موجود ہوں گے یا ایسٹس موجود ہیں جن کو فوری طور پہ بیچ کر لکویڈیٹ کر کے آپ کیش ریز کر سکتے ہیں اور ان کریڈیٹرز کو آپ پے آف کر سکتے ہیں ورکنگ کیپٹل یا جو net current assets minus liabilities کی جو فگر ہے اس کو جب آپ فکسڈ ایسٹس میں ایڈ کرتے ہیں تو آپ کے پاس total net assets employed by the company وہ فگر آ جاتی ہے جو کہ اس کیس میں پانچ لاکھ چھپن ہزار ایک سو انیس روپے ہے جو کہ مجموعہ ہے فکسڈ ایسٹس ڈاؤن ویلو کا اور current asset minus current liabilities کی جو فگر ہے اس کا ڈفرنس اس میں جب ایڈ کرتے ہیں تریسٹھ ہزار سات سو انانوے روپے تو فگر آپ کے پاس جو آتی ہے net asset employed by in the company یا بائی دا کمپنی وہ پانچ لاکھ چھپن ہزار ایک سو انیس روپے کی آتی ہے اب یہ نیٹ ایسٹس جو کمپنی کے پاس موجود ہیں ان کو فائنینس کیسے کیا گیا یہ کہاں سے خریدے گئے کن کن سورسز سے خریدیں گے اب یہ دوسری سائڈ ہے بیلنس شیٹ کی اور اس کو جس وقت ہم دیکھتے ہیں یہاں پہ سب سے پہلے ذکر آیا آترائز کیپٹل کا آتھرائز کیپٹل لکھنا ضروری ہے جیسے میں نے آپ سے پچھلے لیکچر میں کہا تھا کہ یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ بیلنس شیٹ کے فیس پہ آترائز کیپٹل لکھیں آپ شیئر کیپٹل لکھ کے اس کے آگے جو ایشوڈ ہے آپ کا اماؤنٹ شیئر کیپٹل کا وہ آپ بیلنس شیٹ کے فیس پہ لکھ سکتے ہیں ساتھ ایکسپلانٹری نوٹ یا نوٹ ٹو دی اکاؤنٹ کا ریفرنس دے سکتے ہیں جہاں پہ آترائزڈ شیئر کیپٹل اور ایشوڈ کیپٹل کی شیئر کیپٹل کی یا پیڈ اپ کیپٹل کی تفصیل درج کی جا سکتی ہے بہرحال یہاں پہ ہم نے بیلنس شیٹ کے فیس پہ لکھا ہے کہ آترائز شیئر کیپٹل پچاس ہزار shares of rupees ten each پچاس ہزار ضرب دس پانچ لاکھ روپے اب یہ فگر جو ہے یہ فائنینسنگ کی فگر میں شامل نہیں ہے کیونکہ یہ تو ایک لمٹ ہے جس تک آپ کو کیپٹل ریز کرنے کی اجازت ریگولیٹر نے یعنی ایس سی سی پی نے آپ کو اجازت دی ہوئی ہے تو یہ فگر جو ہے یہ ڈبل انڈر لائنڈ ہے جس ڈبل انڈر لائن کا مطلب یہ ہے کہ یہ فگر باقی تمام فگرز میں ایڈ اپ نہیں ہو رہی یہ صرف ایک انفارمیشن ہے جو کہ شیئر ہولڈرز کو دی جا رہی ہے اس سے نیچے ایشوڈ یا پیڈ اپ کیپٹل تیس ہزار شیئرز آف دس روپے ایچ تین لاکھ روپے شیئر کیپٹل ہے جنرل ریزرو ہے جو کہ دیا گیا ہوا ہے ٹرائل بیلنس بھی موجود ہے ہمارے پاس فگر پروفٹ اینڈ لاس کی فگر اب پروفٹ اینڈ لاس کی فگر جو ہے یہ ٹرائل بیلنس کے اندر ہمارے پاس تھی forty nine thousand four hundred and eighty nine لیکن جو ہم نے ڈپریسن کیلکولیٹ کیا سال رواں سال کا وہ ابھی اس میں سے مائنس کرنا ہے منہا کرنا ہے اور وہ فگر ٹوٹل بنتی ہے سال کے ڈپریسن کی آپ کے فکسڈ ایسٹ شیڈیول کے حساب سے اکتالیس ہزار تین سو اور ستر روپے کی تو وہ جس وقت آپ اس میں سے مائنس کریں گے تو آپ کے پاس جو بیلنس بچ گیا ہے وہ آٹھ ہزار ایک سو انیس روپے ہے اس کا حوالہ آپ نے دے دیا بیلنس شیٹ کے اوپر acted profit and loss account کے نوٹ دو میں یہ آپ نے بات لکھی ہوئی ہے اور آٹھ ہزار ایک سو انیس روپے آپ نے اس کے آگے فگر لکھ دی اب یہ تینوں کو جس آپ ایڈ کر لیتے ہیں تو یہ شیئر ہولڈر فنڈ یا ایکوٹی ہے جو کہ اس کمپنی میں شیئر ہولڈر کی لگی ہوئی ہے جس میں سے تین لاکھ کے شیئر کیپٹل کا ہے آٹھ ہزار روپے جنرل ریزرو میں آپ نے رکھے ہوئے ہیں اور آٹھ ہزار ایک سو انیس روپے جو ہے وہ انڈسٹریبیوٹیڈ پروفٹ ہے جو آپ کیری فارورڈ اگلے سالوں میں کر رہے ہیں تو ٹوٹل شیئر ہولڈرز یا شیئر ہولڈرز فنڈ جو ہے وہ تین لاکھ سولہ ہزار ایک سو انیس روپے بنے ابھی بیلنس شیٹ بیلنس نہیں ہوئی بیلنس شیٹ ہم نے دیکھا تھا کہ ایسٹس کی سائڈ جو ہے نیٹ ایسٹس کی سائڈ جو ہے اس کا ٹوٹل پانچ لاکھ چھپن ہزار ایک سو انیس روپے آ رہا تھا یہ فگر جو ہمارے پاس آئی ہے یہ تین لاکھ سولہ ہزار ایک سو انیس روپے کی ہے تو ڈفرنس کہاں پہ ڈفرنس کی فگر وہ ڈیوینچرس ہیں دو لاکھ چالیس ہزار روپے کے جو کہ ٹرائل بیلنس میں ہم نے دیکھا کہ جی کریڈٹ سائٹ پہ ایک فگر موجود ہے اور اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کمپنی کے اندر شیئر ہولڈرز نے اپنے پاس سے تین لاکھ سولہ ہزار ایک سو انیس روپے لگائے ہیں اور دو لاکھ چالیس ہزار روپے جو ہے وہ بورو کیے ہوئے ہیں وہ لوگوں سے قرض لیا ہوا ہے جس کے اگینسٹ انہوں نے ڈیوینچر ایشو کیے ہوئے اس طریقے سے کمپنی کے جو نیٹ ایسٹس ہیں پانچ لاکھ چھپن ہزار ایک سو انیس کے وہ اس طریقے سے فائنینس ہوئے ہیں تین لاکھ سولہ ہزار ایک سو انیس روپئے شیئر ہولڈرس کے پیسوں سے اور دو لاکھ چالیس ہزار روپئے قرض کے ذریعے سے یوں ہم نے بیٹا لمیٹڈ کی پرائیویٹ لمیٹڈ کی بیلنس شیٹ جو ہے اس کو مکمل کیا اب ذرا بات فکسڈ ایسٹس کی دوبارہ کر لیں کیونکہ یہاں پہ ہم نے جو آپ کو فکسڈ ایسٹ دکھائے تھے وہ بڑے سمپل اور ایک تھا کہ جس میں نہ کوئی ایڈیشن تھی نہ کوئی ڈلیشن تھی اب فرض کیجئے کہ سال کے دوران آپ کو یہ بتایا جاتا ہے کہ فرنیچر اینڈ فکسچر میں پندرہ ہزار روپے کی ایڈیشن ہوئی ایک نئی موٹر گاڑی آپ نے خریدی ساڑھے سات لاکھ روپے کی اور آپ کو یہ بھی بتایا گیا کہ جی سال کے دوران جو ہے وہ آپ نے جو پرانی گاڑی تھی آپ کی ایک لاکھ ستاسی ہزار پانچ سو کی جو کہ آپ کے پاس فرسٹ جولائی دو ہزار ایک کو موجود تھی وہ آپ نے سال کے دوران بیچ دی بیچنے پہ اس کی قیمت جو آپ کو وصول ہوئی وہ ڈیڑھ لاکھ روپیہ تھی اب یہ تمام چیز جو ہے اور اس میں سے کون کون سی انفارمیشن جو ہے وہ ہم اس فکسڈ ایسٹ شیڈیول پہ شو کریں گے آئیے یہ ہیں سب سے پہلے تو بات تھی کہ جی فرنیچر اینڈ فکسچر کے اندر پندرہ ہزار روپے کا اضافہ ہوا یہ فگر جو ہے یہ ایڈیشنس کے کالم میں جو کہ first set of three columns جو ہے کاسٹ کے ہیڈنگ کے نیچے اس میں جو سیکنڈ کالم ہے کا اس میں اڈیشن کے طور پہ پندرہ ہزار روپے آپ نے جب لکھ دیے کہ جی یہ اضافہ ہوا ہے فرنیچر فکسر میں تو اب تیس جون دو ہزار دو کو جو total fixed furniture and fixture آپ کے پاس وہ اب چونتیس ہزار پانچ سو سے بڑھ کر انچاس ہزار پانچ سو روپئے ہو گئے forty nine thousand five hundred ہو گئے اسی طریقے سے ویکلز پہ آتے ویکلس میں ایک ایڈیشن ہوئی ساڑھے سات لاکھ روپے کی ایڈیشن ہوئی وہ ہم نے ایڈیشن کی کالم میں شو کر دیا لیکن ساتھ ہی ہمیں یہ بتایا گیا کہ جو ہمارے پاس ویکل یا گاڑی جو ہے پہلی جولائی کو تھی وہ بیچ دی ہم نے سال میں اب اس گاڑی کی قیمت جو ہے وہ اس شیڈیول میں سے تو نکل جائے گی تو ڈلیشن ہم کو شو کرنا ہے وہی سیکنڈ کالم میں ایک لاکھ ستاسی ہزار پانچ سو ہم بریکٹ میں جب شو کرتے ہیں تو بریکٹ کا مطلب یہ ہے کہ یہ فگر مائنس کی جانی ہے فرام دی اوپننگ فگر اس طریقے سے جو تیس جون دو ہزار دو کو جو ہمارے پاس کاسٹ آف ویکلس آئے گی وہ ساڑھے سات لاکھ روپے صرف آئے گی کیونکہ اب تو ہمارے پاس جو پرانی گاڑی تھی وہ ہم نے سال کے دوران بیچ دی اس کی کاسٹ ہم نے اپنی کتابوں میں سے نکال دی اور نئی گاڑی جو خریدی تھی اس کی کاسٹ جو ہے وہ ہم وہاں پہ لے آئے ساڑھے سات لاکھ روپے اب ڈپریسن کی طرف آئی ڈپریسن جس وقت ہم کیلکولیٹ کرتے ہیں فرنیچر بلڈنگ کی تو جیسے پہلے کی تھی ویسے ہی کی جائے گی اس میں کوئی چینج نہیں آیا فرنیچر اینڈ میں اب پوزیشن یہ ہے کہ چونتیس ہزار پانچ سو کی بجائے اب ہمارے پاس ایسٹس موجود ہیں انچاس ہزار پانچ سو روپئے کے forty nine thousand five hundred rupees کے اوپننگ ڈپریسن پہلی جولائی کو جو تھی وہ چونتیس ہزار پانچ سو پہ گیارہ ہزار دو سو پچاس روپئے ہی ہے اس میں کوئی تبدیلی نہیں لیکن سال کے دوران جو اب ڈپریسن کیلکولیٹ کی جائے گی وہ دو طریقے سے کی جائے گی پہلے تو جو ایگزٹنگ ایسٹس ہیں ان کے ریٹرن ڈاؤن ویلو پہ یعنی چونتیس ہزار پانچ سو مائنس گیارہ ہزار دو سو پچاس روپے ٹائمس ٹین پرسینٹ وہ فگر جو ہے وہ دو ہزار تین سو پچیس روپے ہے اور جو سال کے دوران نیا ایسٹ خریدا گیا پندرہ ہزار روپے کا اس کی کاسٹ پہ کیونکہ اس کے اوپر تو ابھی کوئی ڈپریسن نہیں ہے اور نہ وہ اوپننگ فگر میں کہیں شامل ہے تو اس کا ریٹرن ڈاؤن ویلو تو نہیں ہو سکتا پہلے سال میں تو کاسٹ ہی ہوگی اس پہ پندرہ سو روپئے اور پندرہ سو اور تیئیس سو پچیس اڑتیس سو پچیس روپئے یہ ٹوٹل ڈپریسن ہے سال کی فرنیچر اور فکسچر پہ تو اس طریقے سے یہ فگر جو ہے یہ ارائیو ایٹ ہوتی ہے ڈپریسن کی ریٹرن ڈاؤن ویلو اکارڈنگلی تبدیل ہو جاتا ہے ٹوٹل ڈپریسن تیس جون دو ہزار دو کو جو فرنیچر اینڈ کی ہے وہ بھی چینج ہو گئی تیرہ ہزار پانچ سو پچہتر کی بجائے اب وہ فگر پندرہ ہزار اور پچہتر روپے ہو گئی کاسٹ میں سے جس وقت مائنس کریں گے نئی کاسٹ میں سے مائنس کریں گے تو ریٹرن ڈاؤن ویلو جو ہے وہ اب تیس جون دو ہزار دو کو ہمارے پاس چونتیس ہزار چار سو اور پچیس روپے آ جائیں گے فرنیچر اینڈ فکسچر کے موٹر ویکلس موٹر وہیکل میں ہم نے پرانے جو ویکل تھا اس کو ہم نے بیچ دیا لہذا ہمارے پاس جو ویکل رہ گیا وہ ساڑھے سات لاکھ روپے کا ہے جو کہ ہم نے سال کے دوران نیا خریدا اب فکسڈ ایسٹ شیڈیول پہ ہم جیسے بتاتے ہیں تو ہمیں یہاں پہ ایک اضافی کالم چاہیے کیونکہ ہم نے وہ ڈپریسیشن جو کہ پرانے وہیکل کی تھی اس کو بھی سبٹریکٹ کرنا ہے مائنس کرنا ہے وہ نکالا ہے کتابوں میں سے جب ہم نکال رہے ہیں کتابوں میں سے کاسٹ کی فگر بھی پرانے ویکل کی اور ڈپریسن کی یہ جائیں گی کہاں پہ یہ اگر آپ اس لیکچر کو یاد کریں جس پہ میں نے آپ کو طریقہ کار بتایا تھا کہ جب ایسٹ بکتا ہے تو ایک ہم اکاؤنٹ کھولتے ہیں ڈسپوزل آف ایسٹ اکاؤنٹ اس میں جا کے ایسٹ کی فگر جو ہے وہ ڈیبٹ کاسٹ جو ہے وہ ڈیبٹ ہوگی جو ایکوملیٹڈ ڈپریسیشن ہے اس ایسٹ پہ جو کہ بیچا جا رہا ہے یا بیچ دیا گیا ہے اس کی ایکوملیٹڈ ڈپریسیشن جو ہے وہ اس اکاؤنٹ میں جا کے کریڈٹ ہو جائے گی تو یہ دونوں فگرز ایک لاکھ ستاسی ہزار پانچ سو جو اس کی کاسٹ تھی ایسٹ کی اور اس پہ جو فرسٹ جولائی تک جو ڈپریسیشن چارج ہوئی تھی چھیاسٹھ ہزار روپے کی یہ دونوں فگرز یہاں سے نکل جائیں گی لہٰذا چوتھا کالم ہمیں چاہیے کہ جی acted depreciation on disposal of asset under the ایک ڈپریسن ہیڈ وہاں پہ ہم بریکٹ میں پھر چھیاسٹھ ہزار روپے شو کریں گے یہ ڈسپوزل ہو گئی اور سال کی ڈپریسن جو ویکل کی کیلکولیٹ ہوگی وہ ساڑھے سات لاکھ روپے at the rate of ten percent پچہتر ہزار روپئے یہ سال کی ڈپریسن ہوگی نہ کہ جو پرانی تھی پرانا ایسٹ تو بیچ دیا اس پہ تو اب ڈپریسن اس سال میں جس سال میں بیچا آپ نے ایسٹ وہ آپ نہیں چارج کر رہے لہٰذا اس سال کی ڈپریسن جو ہے وہ پچہتر ہزار روپے نئے ایسٹ کے اوپر تو یوں ہم نے جو ڈسپوزل پہ اور ایڈیشن پہ جو ایسٹس کی ڈپریسن کیسے کیلکولیٹ ہوتی ہے اس کو اس شیڈیول میں کیسے دکھایا جاتا ہے یہ چیز یہاں پہ ہم نے دیکھ لی اب رہ گئی بات کہ جی وہ جو ہم نے ایسٹ بیچا اس پہ ہمیں نفع ہوا یا نقصان تو اس کی ورکنگ کیا ہے بھائی اس کی ورکنگ یہ ہے کہ ایک لاکھ ستاسی ہزار پانچ سو کاسٹ تھی اس ایسٹ کی وہ آپ نے ڈسپوزل کے اکاؤنٹ میں ڈیبٹ کی اس ایسٹ پہ ڈپریسن تھی چھیاسٹھ ہزار روپے وہ آپ نے کریڈٹ کی سیل پروسیڈ آپ کو آئے ایک لاکھ پچاس ہزار روپے یعنی جو آپ کو کیش وصول ہوا وہ ایسٹ بیچنے پہ وہ ڈیڑھ لاکھ روپیہ تھا وہ آپ نے ڈیبٹ کیش کو کیا کریڈٹ آپ ڈسپوزل اکاؤنٹ کو جس وقت کریں گے تو اب ڈسپوزل اکاؤنٹ کی پوزیشن یہ ہے کہ کریڈٹ سائڈ ہو گئی چھیاسٹھ ہزار پلس ڈیڑھ لاکھ دو لاکھ سولہ ہزار اور ڈیبٹ سائڈ جو ہے کاسٹ جو ہے اس کے اگینسٹ ہے ایک لاکھ ستاسی ہزار پانچ سو روپئے ان دونوں کا جو فرق ہے وہ پروفٹ ہو گیا on disposal of this asset اور یہ profit on disposal of the asset جو ہے یہ بھی پروفٹ اینڈ لاس اکاؤنٹ میں جائے گا تو یہ میں ایکسپلینیشن آپ کو on the change that is caused in the fixed asset asked because of addition and deletion of assets fixed assets during the year and its impact on the calculation of depreciation یہ میں نے ابھی آپ کو بتایا یعنی اس فکسڈ ایسٹ شیڈیول کیسے چینج ہوگا جب ہم ایسٹس بیچیں گے اور اس کا ڈپریسن کی کیلکولیشن کیسے چینج ہوگی اور اس کی پریزنٹیشن فکسڈ ایسٹ شیڈیول کے اندر کیسے ہوگی یہ میں نے آپ کو ابھی چیز بتائی اب ہم ایک اور ایگزامپل لیتے ہیں یہ ایگزامپل جو ہے یہ ڈیلٹا لمیٹڈ کا ہے اور اس دفعہ ہمیں ایک ٹرائل بیلنس دیا گیا ہے اور ہم سے یہ کہا گیا ہے کہ جی پروفٹ اینڈ لاس اکاؤنٹ بھی بنائیے اور بیلنس شیٹ بھی جو ہے وہ بنائیے ٹرائل بیلنس آپ کے سامنے ہے اس میں پیڈ اپ کیپٹل دیا ہے accumulated profit and loss account کی فگر موجود ہے ایسٹس موجود ہیں ایکومولیٹڈ ڈپریسن کی فگر موجود ہے purchases sales office maintenance salaries rent electricity bad debts return of provision for bad debts as on first of July two thousand one debtors creditors opening stock کی فگر ہے اور کیش اینڈ بینک بیلنس اور یہ ٹرائل بیلنس میں تمام چیزیں دی گئی ہیں اور اضافی انفارمیشن جو دی جا رہی ہے وہ یہ ہے کہ authorize share capital is rupees one million one hundred thousand divided into eleven thousand share of rupees hundred each یعنی گیارہ لاکھ آترائز شیئر کیپٹل جو ہے وہ گیارہ لاکھ روپے کا ہے جو کہ گیارہ ہزار شیئر سو روپے فیکس کے حساب سے اسٹاک اینڈ ٹریڈ تیس جون دو ہزار دو کو ہے دو لاکھ باسٹھ ہزار دو سو اٹھہتر روپے کا سیلریز پیبل جو ہے جو ہم نے ابھی ادا کرنی ہے جو تیس جون کو ہم ادا نہیں کر سکے وہ پانچ ہزار دو سو انتیس روپے کی رینٹ پیڈ ان ایڈوانس دو ہزار سات سو روپے کا ہے ڈویڈنڈ جو پروپوز کیا جا رہا ہے جو ڈائریکٹرز ریکمینڈ کر رہے ہیں اپنے شیئر ہولڈرز کو کہ جی اس سال کے پروفٹ میں سے آپ ایک لاکھ بتیس ہزار روپے کا ڈیویڈنڈ جو ہے وہ آپ اپنے آپ کو ادا کر کریں ہماری ریکمینڈیشن یہ ہے provision for doubtful debts جو ہے وہ آٹھ ہزار چار سو بیتالیس روپے سے بڑھانی ہے انکریز کرنی ہے اور بلڈنگ پہ ڈپریسن پانچ پرسینٹ مشینری پہ دس پرسینٹ ویکلس پہ بیس پرسینٹ ریٹرن ڈاؤن ویلو کے حساب سے چارج کی جانی ہے تو یہ تمام انفارمیشن جو ہے وہ ہمیں دی گئی ہے اس کو اب ہمیں ٹرائل بیلنس کو سامنے رکھتے ہوئے ہمیں پروفٹ اینڈ لاس اکاؤنٹ اور بیلنس شیٹ جو ہے وہ ڈیلٹا لمیٹڈ کا وہ ہمیں بنانا ہے بیلنس شیٹ کا اگر پہلے پرفارما لے لیں حالانکہ بیلنس شیٹ ہم اس وقت تک کمپلیٹ نہیں کر سکیں گے جس وقت تک کہ ہم پروفٹ اینڈ لاس اکاؤنٹ نہ بنا لیں ہمارے پاس فکسڈ ایسا شیڈیول موجود نہ ہو تو پہلے تو ہمیں وہی چیزیں بنانی پرپسز کے لیے اور جو طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ سب سے پہلے بیلنس شیٹ ہے آتی ہے اس کے بعد پروفٹ اینڈ لاس اکاؤنٹ آتا ہے اس کے بعد نوٹس ٹو دی اکاؤنٹس آتے ہیں اس کے بعد اسٹیٹمنٹ ان چینجز ایکٹی اور کیش فلو اسٹیٹمنٹ اور پھر نوٹس ٹو دی اکاؤنٹس آتے ہیں تو یہ آرڈر جو ہے پرزنٹیشن کا وہ یہ ہوتا ہے اس کا مطلب یہ نہیں کہ جی سب سے پہلے بیلنس شیٹ بیلنس شیٹ آپ مکمل نہیں کر سکیں گے جب تک آپ پروفٹ اینڈ لاس اکاؤنٹ نہیں بنا سکیں گے بناتے تو پہلے تو آپ کو پروفٹ اینڈ لاس ہی بنانا پڑے گا بیلنس شیٹ پھر مکمل ہوگی صرف پریزنٹیشن کے اعتبار سے آپ اس کا آرڈر یہ رکھتے ہیں کہ balance sheet profit and loss account cash flow statement statement of changes in اور نوٹس ٹو دی اکاؤنٹس تو یہ بات ذہن میں رکھیے تو پہلے تو آئیے پروفٹ اینڈ لاس اکاؤنٹ کی طرف چلتے ہیں اب ٹرائل بیلنس میں ہمیں جو سیلز کی فگر دی گئی ہے اٹھائیس لاکھ اکاون ہزار دو سو نبے روپئے دی گئی ہے نیکسٹ جو فگر ہم نے بنانی ہے وہ ہے کاسٹ آف گڈ سولڈ کیونکہ ہمیں گروس پروفٹ پہ ارائیو ایٹ کرنا ہے اب کاسٹ آف گڈ سولڈ جو ہے وہ ہم کیسے بنائیں گے کاسٹ آف گڈ سولڈ نام کی کوئی فگر جو ہے وہ ہمارے پاس ٹرائل بیلنس میں کہیں نظر نہیں آ رہی مختلف اکاؤنٹس دیے ہوئے ہیں پرچیز دیے ہوئے ہیں اوپننگ اسٹاک دیا ہوا ہے کلوزنگ اسٹاک دیا ہوا ہے تو یہاں پہ ہمیں کاسٹ آف گڈ سولڈ ان تین چار کی مدد سے نکالنا ہے تو آئیے اس کی ورکنگ پہلے کر لیں اور یہ بھی جو ہے یہ نوٹ ہے نوٹ ٹو دی اکاؤنٹس جو ہے اس میں ایکسپلین کرنا پڑے گا پروفیٹ اینڈ لاس میں تو ہم ایک فیگر لکھ دیں گے کہ کاسٹ آف گڈ سولڈ کیا ہے لیکن کیسے ارائیویٹ ہوا یہ ایکسپلینیشن جو ہے یہ ہم نوٹس ٹو دی اکاؤنٹ میں دیں گے اور اس کا ریفرنس دے دیں گے کہ جناب یہ ریفرنس جو ہے نوٹ نمبر دو یا تین جو بھی نوٹ ہے وہ نوٹ دے دیں گے ریفرنس دے دیں گے اس کا یہ ورکنگ کیا ہوگی یہ دیکھتے ہیں اس ورکنگ میں اوپننگ اسٹاک آپ کے ٹرائل بیلنس میں دیا ہوا ہے اوپننگ اسٹاک جو ہے وہ دو لاکھ اکتیس ہزار دو سو ایک روپے کا دیا ہوا ہے آپ کو یہ بتایا گیا ہے ٹرائل بیلنس میں فگر موجود ہے کہ سال کے دوران جو پرچیز کیے گئے وہ تھے اٹھارہ لاکھ پندرہ ہزار دو سو بیاسی روپے کے تو ٹوٹل جو آپ کے پاس مال سال کے دوران اویلیبل تھا بیچنے کے لیے وہ تھا بیس لاکھ چھتالیس ہزار چار سو اور تراسی روپے کا کلوزنگ سٹاک کی فگر آپ کو اضافی انفارمیشن میں دی گئی ہے وہ فگر ہے دو لاکھ باسٹھ ہزار دو سو اٹھہتر روپے کی یہ آپ مائنس کریں گے from the total stock that was available for sale اس کے ویلو میں سے جو ویلو ہے بیس لاکھ چھتالیس ہزار چار سو تراسی روپے تو جو فگر آئے گی آپ کے پاس سترہ لاکھ چوراسی ہزار دو سو پانچ روپے کی وہ فگر جو ہے وہ کاسٹ آف گڈ سولڈ ہے یعنی وہ کاسٹ ہے ان آئٹمس کی ان گڈس کی جو کہ آپ نے بیچے ہیں جن سے سیلز کا جو انکم آئی ہے ریونیو جو آپ شو کر رہے ہیں اٹھائیس لاکھ اکاون ہزار کی وہ جتنے آئٹمس آپ نے بیچے ہیں گڈس بیچے ہیں ان کی کاسٹ جو تھی وہ سترہ لاکھ چوراسی ہزار دو سو پانچ روپے تھی اس کو جب آپ مائنس کرتے ہیں سیلز ریونیو میں سے تو آپ کے پاس جو ریزلٹ آتا ہے وہ گروس پروفٹ آتا ہے دس لاکھ ستاسٹھ ہزار اور پچاسی روپے کا تو یہ آپ کا گروس پروفٹ آ گیا اب اس گروس پروفٹ میں سے آپ مختلف جو دوسرے اخراجات ہیں ایڈمنسٹریٹو ایکسپینسیز وغیرہ وہ آپ اس میں سے مائنس کرتے ہیں ایڈمنسٹریٹو ایکسپینسیز میں سب سے پہلے سیلریز اینڈ ویجز ہے ٹرائل بیلنس کے اندر جو سیلریز کی فگر دی گئی ہے وہ ہے چار لاکھ ستاسی ہزار آٹھ سو اور تریسٹھ روپے اضافی انفارمیشن میں ہمیں یہ بتایا گیا ہے کہ جی ابھی پانچ ہزار دو سو انتیس روپے جو ہے وہ ابھی مزید ادا کرنے ہیں تو ہماری ورکنگ جو ہوگی سیلریز اینڈ ویجز جو ٹوٹل ایکسپنس ہے سال کا یعنی جو ٹوٹل سال میں خرچہ ہے پے کیا گیا یا ابھی پے ہے تیس جون کو وہ کیا ہے وہ چار لاکھ ستاسی ہزار آٹھ سو تریسٹھ جمع پانچ ہزار دو سو انتیس روپے چار لاکھ ترانوے ہزار اور بانوے روپے ہے یہ ہمارا ٹوٹل خرچہ ہوا اس سال میں تنخواہوں کی مد میں تو یہ فگر جو ہے چار لاکھ ترانوے ہزار بانوے روپے یہ جائے گی پروفٹ اینڈ لاس اکاؤنٹ کے اندر نہ کہ وہ فگر جو کہ ٹرائل بیلنس میں دی گئی ہے جو کہ ریپرزینٹ کس چیز کو کرتی ہے صرف ان تنخواہوں کو جو ادا ہو چکی ہیں جو پیبل تھا وہ اس میں شامل نہیں تھا پیبل اب ہم نے شامل کر دیا لہذا فگر جو ہے وہ چار لاکھ ترانوے ہزار اور بانوے روپے کی ہو گئی یہ ہمارا اصل خرچہ ہے ان سیلز کو اچیو کرنے کے لیے سال کے دوران اس کے بعد جو نیکسٹ آئٹم ہے وہ آفس مینٹیننس کا ہے وہ ہے دو لاکھ انانوے ہزار پانچ سو بارہ روپے کا اس میں کوئی چینج کی ضرورت نہیں ہے جیسے ٹرائل بیلنس میں دیا گیا ہے ویسے کہ ویسے یہ فگر آ رہی ہے اب ٹرائل بیلنس میں جو نیکسٹ فگر ہے ہمارے پاس وہ رینٹ کی فگر ہے اور رینٹ جو ہے کرایہ جو ہے جو ہم نے ادا کر دیا وہ ٹرائل بیلنس میں فگر آ رہی ہے اور وہ فگر جو ہے وہ ہے اڑتیس ہزار اور سات سو روپئے کی اضافی انفارمیشن جو ہے اس میں ہمیں یہ بتایا گیا کہ دو ہزار سات سو روپئے جو ہے وہ ایڈوانس میں پیمنٹ ہو چکی ہے یعنی اگلے ماہ کی کچھ اگلے ماہ کا کچھ کرایہ پے ہوا ہے پارٹ کرایہ پے ہو گیا یا کسی وجہ سے ایڈوا کچھ زیادہ پیمنٹ ہو گئی ہے لہٰذا وہ جو زیادہ پیمنٹ ہو گئی ہے اس کو جو ہے وہ ہمیں ہم اگلے مہینے اگلے سال میں ایڈجسٹ کریں گے تیس جون تک کا جو خرچہ ہے سال کا جو خرچہ ہے ہر مہینے کا جو خرچہ ہے وہ چھتیس ہزار روپے ہے اڑتیس ہزار سات سو مائنس دو ہزار سات سو جو پری پیمنٹ ہے ایڈوانس میں ہم نے پے کیا اگلے سال کا خرچہ ہوگا وہ پے کر دیا اس سال ہم نے لیکن اخراجات اگلے سال میں کے میں شامل ہوگا تو اس کو ہم مائنس کریں گے کیونکہ اس سال کا جو ایکچول بارہ مہینے کا جو خرچہ ہے تین ہزار روپے مہینے کے حساب سے وہ چھتیس ہزار روپیہ کرایہ بنتا ہے بارہ مہینے کا اڑتیس ہزار سات سو نہیں بنتا دو ہزار سات سو روپئے ایڈوانس میں پے ہوئے وہ اگلے سال کے خرچے میں جائیں گے وہ پیمنٹ اس کی اس سال ہو گئی تو چھتیس ہزار روپے کی فگر جو ہے وہ پروفٹ اینڈ لاس اکاؤنٹ میں جائے گی اس کے بعد الیکٹریسٹی بجلی کا خرچہ ہے جو ٹرائل بیلنس میں اضافی انفارمیشن میں کوئی اس کے بارے میں ایڈجسٹمنٹ نہیں ہے لہذا وہ جیسے فگر ہے تیرہ ہزار نو سو اکتالیس روپے وہ ویسے ہی لکھی جائے گی پروفیٹ اینڈ لاس اکاؤنٹ میں بیڈ ڈیٹس بیڈ ڈیٹس جو رائٹ آف ہوئے ہیں وہ چھ ہزار سات سو بتیس روپے کے ہوئے ہیں یعنی ڈیٹرز کی جو فگر آ رہی ہے اس میں سے چھ ہزار سات سو بتیس روپے آلریڈی نکال دیے گئے اتنے کی ڈیٹ جو ہے وہ ہمیں کبھی وصول نہیں ہونی لہذا وہ لاس ہو گیا ہمارا اس لاس کو اب ہم رائٹ آف کر رہے ہیں تو کریڈٹ کریں گے بیڈ ڈیٹس کے اکاؤنٹ کو اور ڈیبٹ کریں گے پروفیٹ اینڈ لاس کے اکاؤنٹ کو چھ ہزار سات سو بتیس روپے سے اور یوں یہ بیڈ ڈیٹ رائٹ آف ہو گئی پروویژن فار بیڈ ڈیٹس اضافی انفارمیشن جو ہے وہ یہ بات کہتی ہے کہ جی اس میں اضافہ ہونا ہے پائے آٹھ ہزار اور چار سو اس اس فگر کو جو آلریڈی آ رہی ہے اوپننگ فگر جو ہے ہماری سات ہزار تین سات سو انچاس روپئے کی اس کو ہم نے پڑھا کے آٹھ ہزار چار سو بیتالیس روپے پہ لے جانا ہے یعنی مزید پروویژن کی ضرورت ہے ان دونوں فگرز کا جو ڈفرنس ہے ڈفرنس چھ سو اور ترانوے روپے کا ڈفرنس جو ہے وہ ہم پروفٹ اینڈ لاس میں سے پرووائڈ کریں گے so profit and loss account debit ہوگا اور پروویژن کا اکاؤنٹ کریڈٹ ہوگا تو پروفٹ اینڈ لاس میں increase in provision for doubtful debts note کا ریفرنس دیں گے نوٹ کا ریفرنس چھ ہے چھ سو اور ترانوے روپے یہ اضافہ ہو رہا ہے بیلنس شیٹ میں جو provision for bad debts minus کیا جائے گا ڈیٹرز کی فگرز میں سے وہ فگر جو ہے وہ سات ہزار سات سو انچاس نہیں ہوگا بلکہ یہ اضافی فگر ہوگی چھ سو ترانوے ایڈ کر کے آٹھ ہزار چار سو اور بیالیس روپے تو یہ ایڈجسٹمنٹ جس وقت ہم بیلنس شیٹ کریں گے اس وقت اپنے ذہن میں رکھنی پڑے گی ہمیں رکھنی ہوگی پروفٹ اینڈ لاس اکاؤنٹ میں ہم نے جو اضافہ کرنا تھا وہ ہم نے چارج آف کر دیا وہ ہے چھ سو ترانوے روپے اب جو آخری چیز رہ گئی وہ ڈپریسن اس کو ہمیں کیلکولیٹ کرنا ہے اس کے لیے ہمیں یہ بتایا گیا ہے کہ بلڈنگ پہ ڈپریسن جو ہے وہ پانچ فیصد کے حساب سے مشینری پہ دس ویکلس پہ بیس پرسینٹ ریٹرن ڈاؤن ویلو پہ ہمیں چارج کرنا ہے تو اس کے لیے نوٹ ون کا ریفرنس ہے فکسڈ ایسٹ شیڈیول ہے ہمارے پاس اور یہ فکسڈ ایسٹ شیڈیول جو ہے اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ جی ٹرائل بیلنس میں جیسے ایسٹس کی فگرز دیے گئے ہیں لینڈ کی فگر ہے دو لاکھ روپے کی بلڈنگ کی کاسٹ پہلی جولائی دو ہزار ایک کو پانچ لاکھ پچاسی ہزار روپے مشینری کی کاسٹ چار لاکھ پچانوے ہزار روپے ویکلز کی کاسٹ ایک لاکھ پندرہ ہزار روپے سال کے دوران کوئی ایڈیشن کوئی ڈلیشن نہیں ہے لہذا یہی کاسٹ تیس جون دو ہزار دو کو بھی برقرار ہے اب ایکٹڈ ڈپریسن کی طرف آتے ہیں اوپننگ ڈپریسن ہمیں ٹرائل بیلنس میں فگرز موجود ہے ہم وہی فگرز جو ہیں وہ ہر ایک آئٹم کے آگے ہر فکسڈ ایسٹ کے آگے depreciation as at act depreciation as at first of July two thousand one لکھیں گے اب سال کی ڈپریسن کیلکولیٹ کرنی ہے بلڈنگ پہ ڈپریسن کیلکولیٹ کرنی ہے پانچ فیصد کے حساب سے اوپننگ بیلنس جو جو ہے ہے کاسٹ ہمارے پاس وہ پانچ لاکھ پچاسی ہزار ہے اور اوپننگ ڈپریسن جو ہے ایک ڈپریسن جو ہے جو پچھلے سالوں میں ڈپریسن چارج ہو چکی ہے اس ایسٹ کے اگینسٹ وہ پچاسی ہزار روپے کی تو ریٹرن ڈاؤن ویلو پہلی جولائی دو ہزار ایک کو بلڈنگ کا پانچ لاکھ روپے تھا جس پہ پانچ فیصد کے حساب سے رواں سال کی ڈپریسن چارج ہونی ہے جو کہ بنتی ہے پچیس ہزار روپے اور یہ ہم ڈپریسن فار دا ایئر کے کالم میں لکھ دیں گے ٹوٹل ڈپریسن بلڈنگ پہ تیس جون دو ہزار دو کو یوں ایک لاکھ اور دس ہزار روپے ہو گئی اس کا ریٹن ڈاؤن ویلو تیس جون دو ہزار دو کو پانچ لاکھ پچاسی ہزار مائنس ایک لاکھ دس ہزار چار لاکھ اور پچہتر ہزار روپے ہو جاتا ہے نیکسٹ ہمارے پاس مشینری ہے مشینری اوپننگ فگر چار لاکھ پچانوے ہزار وہی کاسٹ تیس جون دو ہزار دو کو اس پہ ریٹ آف ڈپریسن جو ہے وہ دس فیصد ہے اوپننگ ڈپریسن جو ہے وہ ہمارے پاس ایک لاکھ بیالیس ہزار اور دو سو روپے ہے four hundred and ninety five thousand minus hundred and forty two two hundred return down value پہلی جولائی کو ہمارے پاس تین لاکھ باون ہزار آٹھ سو روپے اس پہ دس دس فیصد کے حساب سے پینتیس ہزار دو سو اسی روپے بنتی ہے یہ سال روا کی ڈپریسن چارج ہے ٹوٹل ایکٹڈ ڈپریسن تیس جون کو اس ایسٹ پہ ایک لاکھ ستہتر ہزار چار سو اسی روپے اور ریٹن ڈاؤن ویلیو اس ایسٹ کا تیس جون کو تین لاکھ سترہ ہزار پانچ سو بیس روپے ہوا ویکلز اسی طریقے سے ایک لاکھ پندرہ ہزار کا ایسٹ تھے ہمارے پاس بیس فیصد کے حساب سے ڈپریسن ریٹن ڈاؤن ویلیو پہ چارج ہونی ہے اوپننگ یا کیومولیٹڈ ڈپریسن تیس ہزار روپے کی ہے پچاسی ہزار روپے ریٹن ڈاؤن ویلیو ہے پچاسی ہزار روپے پہ بیس فیصد کے حساب سے ہماری ڈپریسیشن سترہ ہزار روپے بنتی ہے سال کی سترہ ہزار روپے ڈپریسیشن فار دا ایئر کے کالم میں لکھے گئے اور ٹوٹل ڈپریسیشن ہو گئی سینتالیس ہزار روپے اور ریٹرن ڈاؤن ویلو سے ایسٹ کا ہو گیا اڑسٹھ ہزار روپے اب اگر ہم فار دی ایئر ڈپریسیشن کا کالم کا ٹوٹل کر لیں تو اس کا ٹوٹل آتا ہے ستہتر ہزار دو سو اور اسی روپے یہ ستہتر ہزار دو سو اسی روپے جو ہے یہ پروفٹ اینڈ لاس اکاؤنٹ کے اندر فگر جائے گی ریفرنس ہم نے نوٹ ون کا دے دیا ستہتر ہزار دو سو اسی روپے ہم نے پروفٹ اینڈ لاس اکاؤنٹ میں ڈیبٹ کر دیا ٹوٹل ایکسپینس ہمارے کمپلیٹ ہو گئے ان کو ٹوٹل کیا تو پتا چلا کہ وہ فگر آتی ہے نو لاکھ سترہ ہزار دو سو پچاس روپے کی اس کو جب گروس پروفٹ میں سے نکالا تو ہمارے پاس آپریٹنگ پروفٹ کی فگر آ گئی ایک لاکھ انچاس ہزار آٹھ سو پینتیس روپے کہ یہ ہم نے سال کے آپریشن جو تھے سال میں جو کام کیا ہم نے اس پہ اس میں یہ ہم نے نیٹ پروفٹ یا آپریٹنگ پروفٹ یہ ہمارا ہم نے کمایا اس میں سے اگر ہم ایک لاکھ بتیس ہزار روپیہ جو ڈویڈنڈ پرپوز کیا جا رہا ہے ڈائریکٹرز پرپوز کر رہے ہیں اپنے شیئر ہولڈرز کو کہ ایک لاکھ بتیس ہزار روپے کا ڈویڈنڈ آپ آپ وہ اس میں سے مائنس کر دیں تو پیچھے آپ کے پاس فگر سال روا کی جو بیلنس پروفٹ انڈسٹریبیوٹیڈ رہ جاتا ہے وہ سترہ ہزار آٹھ سو اور پینتیس روپئے کا رہ جاتا ہے پچھلے سالوں کا جو پروفٹ ہے وہ اگر اس میں ایڈ کر دیں تین لاکھ آٹھ ہزار پانچ سو بیس روپئے کا تو ٹوٹل انڈسٹریبیوٹیڈ پروفٹ یا ایکوملیٹڈ پروفٹ جو اگلے سال ہم کیری فارورڈ کر رہے ہیں اور جو بیلنس شیٹ میں ہم جو فگر دکھائیں گے وہ تین لاکھ چھبیس ہزار تین سو اور پچپن روپے کی ہے یوں ہمارا پروفٹ اینڈ لاس کمپلیٹ ہوا اب آئیے بیلنس شیٹ کی طرف بیلنس شیٹ میں سب سے پہلے fixed assets at written down value اور ہاں یاد رکھیے کہ بیلنس شیٹ بھی شروع کی جاتی ہے کمپنی کا نام پہلے لکھا جاتا ہے Delta limited balance sheet as at thirtieth of June اس آخری تاریخ یا جس تاریخ کو وہ بیلنس شیٹ بنائی جا رہی ہے وہ تاریخ اس تاریخ کو کیونکہ بیلنس شیٹ میں جتنے ایسٹس اور لائبلٹیز ہیں وہ اس تاریخ کے ہیں پروفٹ اینڈ لاس اکاؤنٹ پورے سال کا تھا بیلنس شیٹ جو ہے وہ ایسٹس اور لائبلٹیز ریپرزینٹ کرتی ہے اس تاریخ کو جس تاریخ کو بیلنس شیٹ بنائی جا رہی ہے تو یہ یاد رکھیے گا balance شیٹ ہم نے جو شیڈیول فکسڈ بنایا تھا نوٹ ون اس پہ واپس جاتے ہیں وہاں پہ ہم نے جو لاسٹ کالم ہے ہمارا written down value at thirtieth of June two thousand two اس کو ٹوٹل کریں گے جس وقت ہم تو اس کا جو ٹوٹل آئے گا وہی فگر جو ہے وہ ہم یہاں پہ لکھیں گے اور چونکہ ہم نے یہاں پہ ڈسکرپشن دی ہے کہ فکسڈ ریٹن ڈاؤن ویلو ہے لہٰذا وہ فگر آئے گی کہ دس لاکھ ساٹھ ہزار پانچ سو اور بیس روپے تو یہ figure fixed fix written down value کے اگینسٹ لکھ دیں گے اس کے بعد کرنٹ ایسٹس آتے ہیں سب سے پہلے ڈیٹرس ہیں یہاں پہ جو فگر ٹرائل بیلنس میں دی گئی ہے اس میں سے ہم نے provision for doubtful debts کو مائنس کرنا ہے جو فگر ٹرائل بیلنس میں تھی ڈیٹرز کی وہ فگر تھی ایک لاکھ چھیانوے ہزار اور چھپن روپے اس میں سے آٹھ ہزار چار سو اور بیتالیس روپے مائنس کریں گے جو پروویژن ہے تو نیٹ فگر ہمارے پاس آئے گی ایک لاکھ ستاسی ہزار چھ سو چودہ روپے کی اور یہ فگر جو ہے یہ ہم اپنے کرنٹ ایسٹس میں بیلنس شیٹ پہ ڈیٹرز کے اگینسٹ یہ فگر شو کریں گے پری پیڈ رینٹ تھی ہمارے پاس دو ہزار سات سو روپئے کی وہ بھی ہمارا کرنٹ ایسٹ ہے ہم نے ایڈوانس میں کسی کو پیسے دیے ہوئے اسٹاک ہے ہمارے پاس کلوزنگ اسٹاک وہ مال جو ہم نہیں بیچ سکے اس کی فگر موجود ہے دو لاکھ باسٹھ ہزار دو سو اٹھہتر روپے کی اور کیش اینڈ بینک بیلنس ہے دو لاکھ سات ہزار نو سو نو روپئے کے تو تمام یہ کرنٹ ایسٹ جو ہے ان کو جب ہم ایڈ کر لیتے ہیں تو فگر ہمارے پاس چھ لاکھ ساٹھ ہزار پانچ سو ایک روپے کی آ گئی تو یہ کرنٹ ایسٹس ہیں ہمارے ایک بات کہ جی عام طور پہ کرنٹ ایسٹس میں سب سے پہلے جو ہے وہ سٹاک کو دکھایا جاتا ہے اس کے بعد ڈیٹرز کی فگر آتی ہے اس کے بعد پری پیمنٹس وغیرہ کی فگر آتی ہے پھر کیش اینڈ بینک بیلنسز دکھائے جاتے ہیں اب ہم کرنٹ لائبلٹیز کی طرف آتے ہیں کرنٹ لائبلٹیز میں ہمارے پاس کریڈیٹرز ہیں ایک لاکھ ستاون ہزار چار سو سینتیس روپے کے سیلریز پیبل ہیں ہمارے پاس جو ہم نے ادا کرنی تھی پانچ ہزار دو سو انتیس روپے کی جو ڈویڈنڈ پرپوز کیا گیا ہے ایک لاکھ بتیس ہزار روپے کا وہ بھی لائبلٹی ہے کیونکہ وہ ادا کرنا ہوگا شیئر ہولڈرس کو تو یہ لائبلٹیز کرنٹ لائبلٹیز یوں دو لاکھ چورانوے ہزار چھ سو چھیاسٹھ روپے کی بنی ان کو جس وقت کرنٹ ایسٹس میں سے مائنس کرتے ہیں تو ہمارے پاس ورکنگ کیپٹل کی فگر آتی ہے تین لاکھ پینسٹھ ہزار آٹھ سو اور پینتیس روپئے net assets total net assets employed by Delta limited جو ہے وہ یوں ہمارے پاس چودہ لاکھ چھبیس ہزار تین سو پچپن کے بنتے ہیں جو کہ مجموعہ ہے ورکنگ کیپٹل کی فگر تین لاکھ پینسٹھ ہزار آٹھ سو پینتیس روپے plus fixed asset written down value دس لاکھ ساٹھ ہزار پانچ سو بیس روپے کا اب یہ ٹوٹل ایسٹس کیسے فائنانس ہوئے اس طرف آتے ہیں ہم نے بیلنس دوسری سائڈ ہے بیلنس شیٹ کی اس پہ پھر ہم نے آترائز کیپٹل بیلنس شیٹ کے فیس پہ شو کر رہے ہیں اور یہ ہے کہ authorised capital 11000 thousand share of rupees hundred each گیارہ لاکھ روپے ڈبل انڈر لائن ٹوٹل میں شامل نہیں ہوگا صرف انفارمیشن کے طور پہ ہم شو کر رہے ہیں یہ انفارمیشن ہم نے دکھا دی ایشوڈ کیپٹل ٹرائل بیلنس کی figure eleven thousand shares of rupees hundred each پورے کا پورا آترائز کیپٹل جو ہے وہ ہم ایشو کر چکے ہوئے گیارہ لاکھ روپیہ اب ہمیں اگر مزید ایشو کرنا ہوگا شیئر کیپٹل تو سب سے پہلے آتھرائز شیئر کیپٹل بڑھوانا ہوگا اس کے لیے ریگولیٹر ایس سی پی کے پاس جانا ہوگا اور اجازت ملنے پہ آرٹیکل میمورینڈم کو امینڈ کرنے کے بعد تب یہ انکریز ہوگا اور پھر ہم نئے شیئرز ایشو کر سکیں گے گیارہ لاکھ روپیہ ایشوڈ کیپٹل ہے اس کمپنی کا accumulated profit and loss account جو ہے وہ تین لاکھ چھبیس ہزار اور تین سو پچپن روپئے کا یوں دونوں سائڈیں جو ہیں وہ بیلنس شیٹ کی مکمل ہوئی ہم نے دو ایگزامپلس کیے لمیٹڈ کمپنیز کے یہ examples basically private limited companies کے بارے میں ہیں لسٹڈ کمپنیز کے تقاضے معاملات ہم نے تفصیل میں نہ ڈسکس کیے نہ بتائے گئے کیونکہ وہ ذرا زیادہ ڈیپتھ میں جانے کی بات ہے بیسک اکاؤنٹنگ کی یہاں بات ہے اس طریقے سے ہم نے لمیٹڈ کمپنیز کے جو حساب اور کتاب جو ہے اس کو کمپلیٹ کیا اس کے اکاؤنٹس بنانے کی بات کمپلیٹ کی شکریہ